اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں چھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو چھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے لکھے ہوئے صحیفے بھی اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی